السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور تھری تھری تھری سبق نمبر چار سو تینتیس جنت میں داخل ہونے کا یہ نبوی نسخہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازان دینے کھڑے ہوئے جب ازان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو معزن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اس روایت سے معلوم ہوا کہ اذان کا جواب دینے والا وہی الفاظ دہرائے جو معزن نے کہے ہیں اذان جب مؤزن اذان دے خاموش ہو کر اذان سنو مائیں بہنیں بھی خاموش ہو کر اذان سنیں اور مؤذن کہے اللہ اکبر آپ بھی کہیں اللہ اکبر مؤذن کہے اشد اللہ الہ الا اللہ آپ بھی کہیں اشد اللہ الہ الا اللہ البتہ حضرت اور پوری اذان البتہ حضرت عمر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس لیے یہ سبق جو ہے یہ سبق خالص سبق کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ اس پر عمل بھی کرو کہ جہاں اذان ہو جیسا مؤذن کہے ویسا کہو اور جب حی علی صلاح اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عادت ہو جائے یہ عادت اگر ہماری پڑ گئی تو جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو داخل کرے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو داخل فرما یہ سبق اپنی زندگی میں یاد کر لیجئے اور اس کو عمل میں لے آئیے تو برابر یاد ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے یہ بھی سن لیجئے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اذان کہنے والے ہم سے عجر و ثواب میں بڑھے ہوئے کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والے کی فضیلت مل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو جو دعا مانگو گے وہ قبول کی جائے گی یہ حدیث ابو داود میں ہے سبحان اللہ جنت میں داخل ہونے کا نبی نسخہ اور دعا کی قبولیت کا نبی نسخہ ایم ایجز بنانے والے دونوں ایم یعنی ایک ہی اس میں دونوں سرخی ڈال دے جنت میں داخل ہونے کا نبی نسخہ اور دعا کی قبولیت کا نبی نسخہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے میرے لیے بھی دعا کرنا ہے انشاءاللہ اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین